مغفرت کا سمندر قرآن مجید میں مغفرت کا یہ نور مسلمانوں پر ستانوے بار برسا اگر ایک بار بھی برستا تو تمام اہل ایمان کی مغفرت کے لیے کافی تھا مگر یہاں تو رب غفور کی مغفرت کا سمندر ہے پورا سمندر اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت سے مایوس ہونا بہت بڑا گناہ ہے جی ہاں اللہ تعالیٰ بچائے کبیرہ گناہ ہے حضرت امام قطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں وہ احادیث اور اقوال جمع فرمائے ہیں جن میں کبائر یعنی کبیرہ گناہوں کی تفصیل ہے سات سے لے کر سات سو تک مگر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک فرمان یہ ہے کہ کل کبیرہ گناہ چار ہیں نمبر ایک روح اللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مدد سے مایوس ہو جانا نمبر دو القنوت من رحمت اللہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت سے نا امید ہو جانا نمبر تین والامن من بکر اللہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور خفیہ تدبیر سے بے خوف ہو جانا نمبر چار و شرک باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا کچھ لوگ گناہ کرتے ہیں اور گناہوں کی دلدل میں پھنستے جاتے ہیں پھر جب خود کو ہر طرف سے گناہوں میں لتھڑا ہوا پاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مکمل طور پر مایوس ہو کر نہ استغفار کرتے ہیں اور نہ توبہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو گناہوں سے نکل ہی نہیں سکتے زبانی توبہ کا کیا فائدہ ہمیں استغفار سے شرم آتی ہے کہ بار بار توبہ توڑتے ہیں بظاہر یہ اچھی سوچ ہے مگر حقیقت میں شیطانی نظریہ اور سوچ ہے یہ اللہ تعالیٰ سے مکمل طور پر کٹ کر شیطان کی گود میں گرنے کا اعلان ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفت مغفرت اور قوت مغفرت کا انکار کرنا ہے کون سا گناہ اللہ تعالیٰ سے بڑا ہے کون سا گناہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے زیادہ وسیع ہے اللہ تعالیٰ جب مغفرت دینے پر آ جائے تو ایسی قوت والی مغفرت دیتا ہے کہ گناہوں کے تمام مسرات تک مٹ جاتے ہیں اگر کسی کے گناہوں کا دائرہ بہت وسیع ہو گیا گناہوں کے انڈے بچے دور دور تک پھیل گئے تب بھی اللہ تعالیٰ کی مغفرت جب آتی ہے تو ان تمام گناہوں اور ان کے اثرات کو ختم کر دیتی ہے اور جو حقوق گناہ گار کے ذمہ لوگوں کے ہوتے ہیں وہ بھی ادا کروا دیتی ہے اور جن گناہوں کا داغ بہت گہرا ہو ان کی جگہ گہری نیکیوں کی توفیق لے آتی ہے ایک آدمی کروڑوں روپے کی خیانت کر کے سچی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو اربوں روپے دے دیتے ہیں کہ وہ کروڑوں کی خیانت بھی واپس کر آئے اور مزید کروڑوں کے صدقات صدقات جاریہ بھی چھوڑ آئے اللہ تعالیٰ کوئی معمولی معافی دینے والے نہیں غفور ہی غفور غفار ہی غفار حضرت وحشی رضی اللہ عنہ جنہوں نے حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کا جرم کیا تھا توبہ کرنے اور توبہ قبول ہو جانے کے باوجود غم میں کرتے تھے تو رب غفور نے انتظام فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کے ایک بڑے دشمن کو قتل کرنے کی سعادت عطا فرما دی تاکہ دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے ارے سچے دل سے معافی تو مانگو سچے دل سے توبہ کے دروازے پر تو آؤ اللہ تعالیٰ غافر و غفور ہے مغفرت کے اصل معنی پردہ ڈالنے ڈھانپنے اور چھپانے کے آتے ہیں پرانے زمانے کی جنگوں میں سر پر جو لوہے کی ٹوپی پہنی جاتی تھی اسے مغفر کہتے تھے وہ سر کو حفاظت سے ڈھانپ لیتی تھی اسی طرح اللہ تعالیٰ کی مغفرت انسان کو گناہوں کے ہر شر سے دنیا اور آخرت میں محفوظ کر دیتی ہے ڈھانپ لیتی ہے اعلی دل فرماتے ہیں کہ گناہ ایک ظلم ہے جو انسان اپنی ذات پر ڈھاتا ہے